تو پہلی مثال <clears throat> ہم نے یہ دیکھی کہ اس میں ہے ہودن اور ایک میں چیک کرتا ہوں اس کی اگر کتاب مجھے مل جائے پی ڈی ایف شاید ہوگی ویسے تو ملتی ہے میں دیکھ لیتا ہوں اگر مل جاتی ہے تو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں وہ بھی کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اسکرین شیئر کر دوں گا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پھر یہ ہے میرے پاس <clears throat> میں آپ کو اس کو پی ڈی ایف بھیج بھی دوں گا میں کھولتا ہوں آپ کے پاس آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں اسکرین تو آپ کے پاس اسکرین آ جائے گی ٹھیک ہے جی آ گئی وہ سب بھی میں کر دوں گا بعد میں ابھی فی الحال اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ابھی آ رہی نظر ابھی نظر آ رہی ہے اچھا میٹنگ واٹس اپ بھی واٹس بھی کر واٹس بھی کر دیتا ہوں آپ کو واٹس اپ بھی کر دیتا ہوں ٹینشن نہ اچھا جی واٹس اپ پہ میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ لیجیے آپ کے پاس واٹس اپ بھی آ گئی ٹھیک ہے جی اچھا جی <clears throat> یہ ہم نے پڑھی تھی اور اس کی ایک کتاب ہے تعلیم النحو ایک وہ بھی کتاب ہے وہ بھی میں کھول دیتا ہوں یہاں پر میں تعلیم النحو کے نام سے وہ بھی میں یہاں کھول رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کا صفحہ نمبر ہے <clears throat> جناب جی یہ آ گیا اس کا نمبر یہ ہم نے بڑی سی بنیادی طور پر جو ہے اقسام اس پہ لکھی ہوئی ہے اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی تقسیم اور اس کی جو تقسیم ہے وہ چودہ قسمیں بنتی ہیں اصل میں جو چودہ قسمیں بنتی ہیں پھر باقی بیچ میں کسی ایک قسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر وہ سولہ پندرہ پندرہ سولہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو <clears throat> ہم نے اس کو پہلے تو سب سے پہلے اوور ویو کیا تھا اوور ویو میں یہ تھا کہ اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں کیا کیا کون کون سی ہیں اس کا نام ہم تذکرہ کر لیتے ہیں تو نام ہمارے پاس یہ تھے کہ مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرا صحیح جمع مکسر منصرف صحیح جمع معنس سالم صحیح غیر منصرف اسماء ستہ <clears throat> مقبرہ جس کو بھی کہتے ہیں اور تسنیا ملحق بھی تسنیہ جمع مذکر سالم ملحق بھی جمع مذکر سالم اس میں منقوس اس میں مقصور منصرف غیر جمع مذکر سالم مضاف بھی یا متکلم اور آخری ہے جمع مذکر سالم مضاف بھی یا متکلم ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم نے جو پہلی جو تین قسمیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یہ ہے کہ منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح اس کی تعریف کہہ لیں یا اس میں جو شرائط ہونی چاہیے اس کو پہچاننے کی اس کلمے کو پہچاننے کی اور <clears throat> ترکیب کرتے وقت اس میں جو ہے وہ ان علامات کو جانچنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے جو جو ہمیں دیکھنا ہوگا <clears throat> وہ چار چیزیں ہیں جو اس میں جو اس میں بیان کی گئی ہیں وہ چار چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس اس کلمے کا اس میں متمکن ہونا ضروری ہے یعنی اس میں اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے یعنی دوسرے الفاظوں میں اور آسان الفاظوں میں اس کو ہم یوں کہیں کہ وہ اعراب کو جگہ دیتا ہو یعنی عامل کو اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے اجازت دیتا ہو ٹھیک ہے متمکن کا معنی ہے اجازت دینا قدرت دینا جگہ دینا قدرت دینا ٹھیک ہے اچھا دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مفرد ہونا چاہیے وہ کلمہ ایسا ہو جس پہ ہم اعراب کا جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں وہ مفرد ہونا چاہیے تسنیہ نہیں ہو جمع نہیں ہو ٹھیک ہے یہ ہو گئی دوسری شرط اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو یعنی اس میں تینوں طرح کی حالتیں جو ہیں وہ جاری ہو سکتی ہوں حالت رفیع بھی آ سکتی ہو حالت نصبی بھی آ سکتی ہو حالت جری بھی آ سکتی ہو غیر منصرف میں جو ہے وہ ایک تو تنوین نہیں آ سکتی اور کثرہ نہیں آ سکتا ٹھیک ہے تو <clears throat> یہ یہ وہاں پر مسئلہ ہوتا ہے تو منصرف یہ ہے کہ منصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تینوں طرح کے احراب اس پہ آ سکتا ہو اچھا آخری شرط جس کو ہم چوتھی شرط کہتے ہیں وہ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ہو صحیح کی انہوں نے یہاں پہ جو تعریف کی ہے وہ یہاں پر اس علم النحف کے اندر یا ہدایت النحف کے اندر وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو مطلق طور پر ٹھیک ہے اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ماقبل میں ایسا ہونا چاہیے فلاں ہونا فلاں ہونا چاہیے بس حرف علت نہیں ہونا چاہیے اب ماقبل میں ہے کیا کیا چیز ہے کیا اعراب ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے بس آخری کلمے کے آخری حرف میں جو ہے وہ حرف علت نہیں آنا چاہیے اس کی مثال یہاں پر انہوں نے دی ہے زیدن ٹھیک ہے جی زیدن مثال یہاں پر آ گئی زیدن اب زید آپ دیکھیں کہ یہ اس میں متمکن ہے یعنی یہ ایسا کلمہ ہے جو اعراب کو جگہ دیتا ہے قدرت دیتا ہے اجازت دیتا دیتا ہے اور یہ مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے غیر منصرف نہیں ہے صحیح بھی ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے ٹھیک ہے جی دوسری دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح اس کا دوسرا نام مفرد منصرف قائم مقام صحیح بھی ہے دوسرا نام مفرد منصرف قائم مقائم صحیح بھی ہے اچھا اس میں بھی کچھ شرائط ہے وہ شرائط کیا ہے کہ وہ تعریف بھی کہہ رہے ہیں شرائط بھی کہہ سکتے ہیں تعریف بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں متمکن ہو پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مفرد ہو اور منصرف بھی ہو یہ تینوں شرطیں تو ایک جیسی ہی ہیں جو کہ مفرد منصرف صحیح کی تھیں آخری جو شرط ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے اور اضافہ اضافہ مطلب اضافہ اس طرح سے ہے کہ اس میں تھوڑی سی چینجز ہے پہلے مفرد منصرف صحیح میں تھا کہ اس کے آخر میں اس کلمے کے آخر میں حرف علت نہ ہو جبکہ اس میں یعنی مفرد منصرف جاری مذہب صحیح میں یا مفرد منصرف قائم مقام صحیح میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں واؤ یا یا ما قبل ساکن ہو واؤ یا یا ما قبل کیا ہو ما قبل ساکن ہو ماقبل ساکن ہو ٹھیک ہے جی اس کی مثال انہوں نے یہاں پر چار الفاظ کے ساتھ دی ہوئی ہے وہ الفاظ یہ ہے جی آخر میں یا ہو یا واؤ ہو اور اس سے پہلے والا جو لفظ ہوگا یا جو جو کیا کہتے ہیں حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا حرف ہوگا لفظ نہیں حرف ہوگا تو وہ ساکن ہوگا جیسے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے دلون اب دلون میں واؤ آخر میں آ رہا ہے بالکل اور اس سے پہلے جو حرف ہے لام وہ ہے ساکن ٹھیک ہے دوسرا لفظ ہے دوسرا کلمہ ہے غب یون غب یون ٹھیک ہے اس میں آخر میں یا آ رہی ہے اور اس سے پہلے با ہے اور وہ با حرف ساکن ہے ٹھیک ہے اسی طرح ادو اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آخر میں تو ہے واؤ تو ہے اور کرسی یون جی میں آخر میں یا تو ہے لیکن یہ مشدت ہے اور مشدت کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا بھی ہے کہ یہ دو حرف ہوتے ہیں یعنی دو واؤ ہوتے ہیں ایک واؤ کو دوسرے واؤ میں مدغم کر دیا جاتا ہے پھر اس کے اس کو اس کے اوپر تجدید لگا دی جاتی ہے لیکن اس پہلے آخر والی واؤ سے پہلے ایک جو واؤ ہے وہ ساکن ہے اسی طرح ایسے ہی کرسی یون جی کے اندر جو آخر میں جو یا آ رہی ہے یا مشدت آ رہی ہے وہ یا مشدت تو ہے لیکن یہ دو یا ہے اور آخر کی جو یا ہے اس یا سے پہلے ایک اور یا ہے جو کہ ساکن ہے اچھا ایک بات اس میں اور اس میں اور بھی اب بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اس میں بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آخر میں واؤ ہو یا یا ہو اور ماقبل ساکن ہو اب یہ نہیں کہا کہ ماقبل میں جو ساکن ہوگا وہ کوئی ایسا حرف ہو جو حرف علت ہو یا کوئی بھی حرف ہو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی حرف ہو ماقبل ساکن ہونا چاہیے بس بھلے اگر آخر میں واؤ آ رہا ہے یا یا آ رہا ہے لیکن ماں قبل ساکن ہونا چاہیے اگر ماں قبل ساکن نہیں ہے تو پھر وہ مفرد منصرف جاری مزاج صحیح بھی نہیں ہے اور مفرد منصرف صحیح تو ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے بات واضح ہو گئی آسان ہے سمجھ میں آ گئی اچھا جی آگے چلتے ہیں جی جمع مکسر منصرف صحیح ٹھیک ہے جی جمع مقصر منصرف صحیح میں بھی جو ہے کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے تعریف بیان کی بھی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چیز چیز تو اس میں متمکن ہے اور دوسری چیز ہے جمع مقصر ہونا یعنی سالم نہ ہو اور جمع مقصر کے بارے میں آپ حضرت نے پڑھا بھی ہے وہ یہ ہے کہ جمع کی جو دو قسمیں ہیں ایک جمع جمع سالم کراتی ہے ایک جمع مقصر کراتی ہے جمع سالم وہ یہ وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا جو وزن ہوگا وہ برقرار رہے گا بدلے گا نہیں ٹھیک ہے واضح ہے الفاظ میری بات واضح ہو گئی اور مقصر کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس میں واحد کا جو وزن ہوگا وہ برقرار نہیں رہے گا بدل جائے گا جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا جمع سالم کی مثال ہم نے پڑھی تھی مسلم اور اس کی اس کی اگر جب ہم جمع سالم بناتے تو مسلمون تو مسلمون میں جو ہے وہ واؤ اور نون آخر میں بڑھے ہیں جبکہ پہلے والا جو اس سے پہلے والا جو حروف ہے جو کلمہ ہے مسلم یعنی واحد کا جو وزن تھا وہ اپنی جگہ برقرار رہا صرف اس واحد کے وزن کے اندر ہم نے واؤ اور نون کا اضافہ کیا تو جمع سالم بن گیا لیکن دوسری طرف ہم یہ پڑھتے ہیں جمع مقصر اس کی مثال ہم نے یہ پڑھی تھی کہ رجل اس کا واحد ہے اور اس کی جو جمع مقصر ہم بناتے ہیں وہ رجال بناتے ہیں ٹھیک ہے رجال بناتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کلمہ ہے رجل اس میں تبدیلی آئی ہے ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ اس میں جو ہے ایک الف کا اضافہ ہو گیا درمیان میں ہو گیا ٹھیک ہے واحد کا جو اپنا وزن ہے رج وہ برقرار نہیں رہا ٹھیک ہے اگر ہم اس کے اندر دونوں طرح سے دیکھیں ایک تو حروف کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس میں تبدیلی آئی ہے اور اگر ہم اعراب کے اعتبار سے دیکھیں حرکات کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی اس میں تبدیلی آئی ہے رجل ان میں جو ہے وہ پہلے جو ہے را پہ فتحہ تھا اب یہاں ان میں را پہ کسرہ ہے اچھا اسی طرح ان میں جیم پہ ضمہ تھا ٹھیک ہے پیش تھا اور یہاں پر ان میں جیم پہ فتحہ آ گیا ٹھیک ہے باقی تنوین تو دونوں دونوں میں آئی ہوئی ہے بس یہ تھوڑا بہت بنیادی طور پر ذاتی طور پر فرق تھا یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اچھا اب ہم نے یہ جو تینوں قسموں کے جو اعراب پڑھے ہیں مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرا صحیح جس کو مفرد منصرف قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں اور جو مکسر منصرف صحیح ٹھیک ہے اچھا یہ تعریف ہم پہلے پوری کر لیتے ہیں جو مقصر کا ایک تو یہ کہ اس میں متمکن ہو جو مقصر ہو اور منصرف بھی ہو غیر منصرف نہ ہو صحیح بھی ہو صحیح میں یہاں پر وہی بات آ گئی جو مفرد منصرف صحیح کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اگر حرف علت ہوگا تو جو مکسر مقصر صحیح نہ ہوگا اچھا اب اس کی جو ہے وہ تینوں قسموں کا جو اعرابی حالتیں ہیں وہ کیا کیا ہوں گی وہ کیسی ہوں گی وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہوگی کہ حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ لفظی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظوں میں تلفظ بھی ہوگا اور لکھا ہوا بھی ہوگا اور حالت نصبی میں فتح فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جرنی میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تینوں حالتیں بیان کر دی گئی ہیں اور اس کے نیچے تینوں عرابی قسمیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کی مثالیں یہاں پر دے دی گئی ہیں پہلی جو ہم نے پڑھی مفرد منصر صحیح کی مثال جیسے انہوں نے کہا کہ جا الزید رأیت الزید مررت بزید اب یہاں انہوں نے تینوں حالتیں بیان کی ہیں رفع فتحہ اور رفیع حالت میں نصبی حالت میں اور جری حالت میں تو آپ دیکھیں لفظی کے ساتھ لفظاً بھی آپ اس میں جو ہے وہ ضمہ پڑھ رہے ہیں اور نصب بھی پڑھ رہے ہیں اور جر بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مفرد مصرف جاری مجرہ صحیح کی مثال ہاضا دل و روعیت نظر تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو اعراب آ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیے کس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی جہاں مقصر منصر صحیح کی مثال جا رجال جال رجالا مررت برجال ٹھیک ہے جی اب ہم آ جاتے ہیں تمرین پر تدریب النحف کی جو پہلی تمرین ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر اس کی دو تنویریں تمرین ہوئی ہیں پہلی تنویر میں صرف مفردات مفردات ہیں جس میں آپ کو پہچاننا ہے اور دوسری تمرین میں جو ہے وہ کچھ آیتیں ہیں ان آیات میں سے آپ کو جو ہے مفرد منصرف صحیح جاری مجرا صحیح جمع مقصر منصرف صحیح اور جمع مونس سالم صحیح جامع مولانا سالم بھی پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے بعد ہم تمرین تمرین پہ آ جائیں گے جمع مولانا سالم جو ہے وہ یہ ہے اس میں متمکن ہو جس کے آخر میں الف اور تا زائد ہوں الف اور تا زائد ہوں یہ بات ہم نے جب ہم نے پڑھی تھی جمع جمع کی اقسام پڑھی تھی وہاں بھی ہم نے یہ جمع جمع کی اقسام میں پڑھا تھا جمع مولانا سالم بنتا کیسے تو یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس میں متمکن ہونا چاہیے دوسرا اس کے آخر میں اس کلمے کے آخر میں اس مفرد کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ جب ہو جائے گا تو وہ جو جامع سالم بن جائے گا اور اس کے اعراب کی حالت یہ ہوگی کہ حالت رفعی میں ذمہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نصبی و جرری میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس اس میں یعنی جو جامعہ سالم میں جو اعراب آئے گا حالت نصبی میں وہ بھی جر کے ساتھ آئے گا اور حالت جرری میں بھی کسرہ کے ساتھ ہی آئے گا صرف اچھا آئے گا دونوں میں لفظی کے ساتھ ٹھیک ہے نا لیکن حالت نصفی میں حالت فتح نہیں آئے گا حالت نصفی میں میں بھی جر جر آئے گا اور حالت جر میں بھی کسرہ ہی آئے گا ٹھیک ہے مثال اور بنیادی ہوئی مسلمات میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے آخر میں علی فتح کا اضافہ کر دیا تو یہ جمع سالم بن گیا ٹھیک ہے اس کی باقی تفصیل آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو اس کا سبق ہم نے پڑھا تھا جمع کے اقسام میں وہاں آپ دیکھ لیجیے گا اس کا اس کا مراجعہ کر لیجیے گا اس کی مثال ہم نے انہوں نے دی ہے جا مسلمات رائز مسلمات یعنی یہ حالت نسبی ہے مررت بمسلمات یہ حالت جری ہے جو کہ کثرہ لفظی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے کی ہے جی کیا عامل عامل کو دیکھتے ہوئے عامل کو دیکھتے ہوئے روی تو مسلمات میں روئی تو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسلم مسلمان عورتوں کو دیکھا ٹھیک ہے مرر تو ان میں آپ نے با حرف جو داخل کیا ہے جب سالم کے اوپر مسلمات بمسلمات مررتو کا اپنا عمل نہیں ہے بلکہ بی حرف جر جو ہے یہ مسلمات کے اوپر عمل کر رہا ہے اور اس کو کثرت دے رہا ہے دونوں کے عامل میں فرق ہونا چاہیے حالت جری میں جر یعنی حالت جری جب ہوگا جب جب یا تو مضاف علی بنے گا اس سے پہلے مضاف ہوگا یا پھر حرف حرف جر داخل ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کثر آتا ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے کثر آتا ہے باقی اور کوئی ایسی وجہ ایسی چیز ہے نہیں جس کے جس کی وجہ سے اس کو کثرت دیا جاتا ہو ٹھیک ہے نا کیا بھی مسلم نہیں نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے معنی بھی صحیح نہیں بنے گا جملہ بھی صحیح نہیں بنے گا کیونکہ با با پھر آپ آپ آپ اگر آپ مسلماظم کہیں گے تو با آپ کا لو ہو جائے گا اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا کیونکہ آپ بے وجہ داخل کر رہے ہیں اس کے بعد اس کا کوئی عمل یہاں پر بنتا بھی نہیں ہے معنی بھی نہیں بنتا آپ یہ کہہ رہے ہیں مرر تو بے مسلمات کا جو عمل ہے وہ مسلماعظم کے ساتھ ہوا ہے لیکن الحاق ہونے کے ساتھ ہوا ہے یعنی الساق ہوا ہے میں ان کے پاس سے گزرا با حرف جر جب آپ حروف کے معنی معنی معنی پڑھیں گے تو یہ بالکل آخر کا سبق ہے ابھی کا سبق نہیں بالکل آخر میں جب یہ پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد ابھی نہیں پڑھا جاتا وہ جب آپ پڑھیں گے تو حروف کے معنی آپ پڑھیں گے کہ با کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کہاں کہاں کیسے استعمال ہوتا ہے یہ آپ پڑھیں گے بعد میں کہ اس کا استعمال کیسے کیسے ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہم کس کو کر سکتے ہیں تو یہاں اس کے آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ لیں یہاں پر یہ جو با ہے یہ الساق کے لیے یعنی ملانے کے لیے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کا جو معنی ہے وہ صحیح سے ادا ہو جائے کیونکہ آپ پوچھ سکتے ہیں نا اگر میں کہوں مرۃ المسلم تو مرۃ المسلم کا معنی پورا ترجمہ کریں گے تو معنی پورا بنے گا نہیں کیونکہ آپ کا گزر ہوا ہے کسی لوگوں کے پاس سے ٹھیک ہے نا تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو با حرف جر کا جو ہے ملانا پڑے گا جملے کو جوڑنا پڑے گا کیونکہ حروف جو ہے وہ جوڑنے کے لیے آتے ہیں حروف جو ہے وہ جملے کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے آپ جملے کو جوڑنے کے لیے با استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب اب ہم آ جاتے ہیں آج کا سبق ہمارا ہوا آپ صرف تمرین پہ آ جاتے ہیں تمرین ہم یہ دیکھ لیں کہ اس میں دو تمرین ہیں ایک تمرین تو جو ہے یہ ہے کہ ہودن ٹھیک ہے اور یہ ساری سارے الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں یہود فرس المؤمنات بیوت اوزار رمی ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ پہچانا شروع کریں کہ کون سا کیا ہے مفت منصرف صحیح کیا ہے مفت منصرف جاری مجرا صحیح کیا ہے اور جو مقصر منصرف منصرف کیا ہے اور جو من سالم کیا ہے تو پہلا جو مفرد لفظ ہے وہ ہے حود یہ کیا ہے